گناہ اگر حقوق العباد سے متعلق ہو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی پر آبرو یا مال کسی بھی قسم کا ظلم کیا ہو اسے چاہیے کہ آج ہی اسے معاف کرا لے قبل اس کے کہ اس ظلم کا بدلہ اس دن لیا جائے جس دن نہ دینار ہوگا اور نہ درہم اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس کے ظلم کی بقدر لے لیے جائیں گے اور اگر کوئی نیک عمل نہ ہو تو مظلوم کی برائیوں میں سے کچھ اس پر ڈال دی جائیں گی عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لاخيه عنده مظلمه من عرض او مال فليتحلله اليوم قبل ان يوخذ منه يوم لا دينار ولا درهم فان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمه وان لم يكن له عمل اخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه